برطانیہ نے کہا مدرسوں کو ماڈرن کرنا ہے جدید مدرسہ ہونا چاہیے تاکہ ملا جدید ہونا چاہیے کہ جدید نہیں جدید ہونا چاہیے یہ جدید ملنا تیار ہونا اس پہ مطالعہ پاکستان اور جرنل سائنس تنظیم المدارس اہل سکھن پاکستان اہل سکھن پاکستان اب یہ کی چھپائی ہے جامعہ نہیں میاں گڑی چھو Jamia Nizamia Rizvia Lohari gate Lahore Maktaba Qadria Darbar market Ganj Bakhsh road Lahore یہ ہوں ملا جدید تیار ہوتا ہے مطالعہ نہ کہ مطالعہ پاکستان برتن سونے میں رکھنا بانڈا سونے کا پر ویچوٹی لگا ہو سکا میں ویکی ویکی ویکی ہاں؟ گل وہی گل ایک سو بارہ سفید کی لکھا سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کرتی گئی ایک عام آدمی کا معیار زندگی اپنے آبا و اجداد سے قطرے بہتر ہوتا چلا گیا پڑھو پڑھو پڑھو پڑھو تاکہ شیشہ ہوئے ہو گئے یہ مطلب سفارتوں کا مطلب ہے جدید لکھے پاکستان کا مطالعہ ہو رہا ہے کہ اچھا جناب جی جی سائنس آئی پکے آئے آم بندیا زندگی کا میرا بابے فرید تو چنگا ہو گیا ہجویری ہجمیری چنگا ہو گیا صحابہ تو چنگا ہو گیا نبیا کو چنگی زندگی گزارتے ہیں انگریز کیوں آخر کو سائنس نہیں سی کو سائنس ایمان نال دس ہوئے سیانے آتے نے سیانے آتے نے سیانے آتے نے ہوگی نا حلوے ہلوے تھوڑا جا کترا کا ملا جبائی میں پوچھا مولی جی وہاں کول کیوں پڑھانا آتا گستاخ بنا دے گا میں کیا اتنے ہوں قرآن حدیث پڑھنا حرام ہو گیا جدو پڑھاو والا گستاخی سکھاوے بہی ماں جدو پڑھاو والے بھی بےغیرتی کفر سکھاو بھی سارا کفر بےغیرتی ویترتی بھریا اتے ہل جائے توجہ نہیں کی یار گل مولویا نو آخو بھابی کو پتر پڑھاوے پڑھاوے گا کیوں نہیں پڑھاؤں گا بھابی قرآن پڑھاؤ بھابی حدیث بھی حدیث قرآن کیوں ہو گیا گا پیاگ کرے گا بھابی گستاخ بنا ہے تو یہ بنا دے گا